پھر راستے میں پیشاب نہیں کرے یہ تو آدمی زیادہ کرتے عورتیں بہت کم کرتی ہیں عورتیں تو جب ٹریول بہت لمبی ہوتی ہے کہیں واش روم نہیں ملا تو وہاں جا کے کرتی ہیں لیکن ایکسٹریم پہ اگر ہے اترنا ہی پڑا تاؤز بھی کلیمات اللہ تما من شرما خلق پڑے وہاں پر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جنوں کا یعنی اچھے جن بھی ہوتے ہیں نا ان کا گھر اور ان کے اوپر ہی جا کے تم پیشاب کر دو ہاں؟ سوچے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا ہمارے فیملی کے اوپر کوئی آ کے پیشاب کرے ہاں اور ہم اچھے بھی ہم دیندار بھی ہیں تو کیا ہم چھوڑیں گے اس انسان کو پانچ چھ لگا کے پہلے دیں گے اور پھر بعد میں اور بھی بدلے لیں گے ہاں ہم یہ کریں گے اچھے رہ کے تو سوچے سوچیں جن کیا کریں گے اس کا حال ایسے کئی ایک کیسز ہوئے ہیں یو اے میں بھی ایک ہوا تھا ایسے ہی راؤنڈ اباؤٹ پہ ایک کسی نے پیشاب کر دیا اور وہ تھا جن کا گھر اور پھر اس نے چھوڑا نہیں اس نے پکڑا بعد میں وہ جو راکی تھا اچھا راکی اس نے پھر اس کو اسلام قبول کرنے بولا اور پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا اس نے بتایا کہ دیکھو اس کو پتا نہیں تھا اسے پتا رہتا تم دکھتے نہیں نا پتا رہتا تو ایسے کام کرتا کیا اس نے سمجھایا اس نے پہلے نام پوچھا کہا تمہارا نام کیا ہے بولا محمد نام ہے وہ دن بولنے لگا تو بولے محمد تم کو پتا ہے محمد کون تھے ہمارے پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے نبی تھے اور پھر انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا تو کہنے لگا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس نے میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیا تو بولے میں نہیں کہہ رہا اس کو چھوڑنے کے لیے تم میری بات سن اور اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اپنے آپ سے ہی چھوڑ دیا وہ آدمی کو تو بہرحال راستے میں پیشاب وغیرہ نہیں کرے خاص طور سے مرد حضرت بنا وجہ وہاں دیوار پہ کرتے رہتے ہیں کھڑے کھڑے اور ابھی آج کل تو میں نے سنا ہے کہ عورتوں کو بھی شوق آیا کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے لیے اس لیے کچھ ایسے وہ کچھ بال ٹائپ یا کچھ ایسا نکالیں کہ اس میں عورت کھڑی رہ کے پیشاب کریں کیونکہ وہ بھی آج کل پینٹ پہنتی ہے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے نوز ناؤز بلا ناوز بلا کیا چل رہا ہے دنیا میں دیکھیں کیا بنایا تھا انسان کو اور ایک چیز یہاں وہاں تھوکے نہیں تھوکتے ہیں یہاں وہاں ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور ہو اور اس پہ تم تھوک رہے ہو تو پھر کیا کرے گا پکڑے گا نا تو تھوکنا نہیں اب دیکھیں اس میں جادو کے اندر جنات کا بھی آ جائے گا کیونکہ جنات کی بھی مدد لی جاتی ہے نا یہ سارے احتیاط کرنے ہوں گے آپ کو پھر جسم کی بھی صفائی رکھے اپنی کلین رہے روز نہانا اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو دو بار بھی نہائے کیا فرق پڑتا ہے جسم کلین رکھے ہمیشہ وضو میں رہے صفائی کا خیال رکھے گھر کی بھی صفائی اور خود کی بھی صفائی برتن صاف رکھے اکثر عورتوں کو عادت ہوتی ہے رات کے برتن ویسے ہی رکھ دیتی یا رات میں وہ جو کپڑا پوچھتے نا ٹیبل وغیرہ کا ہم تو پوتھا بولتے پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں تو وہ ویسا ہی گندا رکھتے ہیں ایسے ہی رکھتے تھے بولتے صبح کام والی آ کے دھو لیں گے تو اس پہ بھی وہ جادوگر یا شیطان اثر کر سکتا ہے جو گندے تمہارے برتن ہیں نا جو بھی گندے ہیں تو اس کے اندر یا تو کپڑا جو تم نے گندا رکھا ہوا ہے دھویا بھی نہیں ایسے سو گئے تو اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے اس لیے برتن کو پوتے کو جو بھی ہیں ساری چیزیں صاف کر کے سویا کریں گھر کو بھی صاف رکھیں اور اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں اور راستے میں اور کھڑکی کے باہر کچرا نہ پھینکیں کچرے کی جگہ آپ کو معلوم ہے نا کہاں کچرا پھینکنا ہے خاص طرح سے مغرب سے پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے نا بہت ڈینجر وقت ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرے اس کے کئی ایک واقعات ہیں دو واقعات پھر بھی سنا دیتی ہوں ٹائم تو بہت کم ہے ہمارے پاس لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ ہماری ایک پہچان کی لیڈی تھی اس نے کہا کہ اسی ٹائم میں چائے پی اور گرم گرم چائے کی جو پتی تھی وہ میں نے میرے دروازے سے باہر پھینک دی اور ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ پورا کوئی مجھے گول گول چکر کٹا ہوا رہا ہے نہیں ایسے گول گول میں گھومی اور باقاعدہ اس نے بتائی بھی سب کو دیکھو یہاں پر یہ میری زمین ہے وہ لادی نہیں تھی بلکہ انہیں یعنی ٹائلس وغیرہ نہیں تھے زمین یعنی مٹی کی جیسی زمین تھی اس پہ اس کے باقاعدہ راؤنڈ سرکل بنا ہوا تھا پیر کا نشان تو اس نے پورا وہ جیت نے اس کو پورا گھما دیا تھا کیونکہ اس نے وہ گرم چائے کی پتی اس کے اوپر ڈال دی تھی اب اسے پتہ نہیں وہاں پر ہے تو ایسا نہیں کرے یہ بھی ایک کیس بھی تھی دوسری کیس بہت ہی وائلنٹ ہوئی تھی میں سوچ رہی کہ اس کے اوپر ایک عبرت ناک کوئی واقعہ بنا دوں کیونکہ اس کی جو اسٹوری تھی وہ یہ تھی کہ ہمالیہ پہ نہیں اپ اسٹیئر رہتی تھی اور میرے خیال سے فورتھ یا ففتھ فلور پہ ہوتی تھی ان کے ہاں سسٹم یہ تھا کہ نیچے آ کے کچرا جو ہے وہ کہیں پھینکنا ہوتا تھا یہ سستی کرتی تھی اور برابر مغرب کے ٹائم وہ کھڑکی سے نیچے ڈال دیتی تھی اور ہمیشہ اس کو اسی وقت بہت تکلیف ہوتی تھی ایک بار اتنا وائلنٹ ہوا کہ اس جن نے اس کو پکڑ لیا اور آخر میں اس کی موت بھی ایسی آئی نا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں بہت ہی وائلنٹ تھا وہ جب اس کی میت بھی دیکھی گئی تو سب ڈرے ہوئے تھے اور پلس یہ جو تھی عورت وہ عالمہ تھی اس نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا لیکن عمل نہیں تھا جتنے لوگوں سے ملتی تھی اس سے بدتمیزی بھی کرتی تھی اور سسرال والے تو الرجی اس کے لیے تھے اور جتنے لوگ اس کے سسرال والے ہو مائکے والے ہو سب سے بدتمیزی سے پیش آتی تھی کبھی بھی کسی کے بھی بارے میں نگیٹو ہی بات کرتی تھی اور ایک اور تھا ان کا کہ کسی کے پاس سے بھی ادھار لیتی تھی ادھار لینے کے بعد کسی کا ادھار واپس نہیں کرتی تھی تو ایک پیسے بھی میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ فشر مین کے پاس سے بھی ادھار لیا ہوا تھا فش وغیرہ مچھی وغیرہ تو اس نے کہا میں نہیں دینے والی اور وہ کہیں چھپ گئی تھی تو اس نے بدوا بھی ڈالی کہ میں دیکھنا کیا کرتا ہوں تو اس نے جادو بھی کیا اب اس پہ جادو کا بھی اثر تھا پلس جنات کا بھی اثر تھا کیونکہ یہ راستے میں پھینکتی تھی جب اس کا علاج شروع کیے تھے تو اس کا گھر پورا ہلنے لگا تھا کچھ ایسا بعد میں اتنی سیریس ہوئی کہ اس کا سر اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی اتنی شدت ہوتی ہے میرے سر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور لاسٹ میں جب وہ انتقال بھی کوئی نہیں تھا سوچے آنکھ بند کرنے کوئی نہیں تھا وہ روح ہوتی ہے نا جب اوپر چلی جاتی ہیں تو اس وقت کیا کہا گیا کہ جو مر رہا ہے اس کی آنکھیں بند کرنے کہا گیا اب اس کی میت پہ جتنے لوگ آتے تھے وہ ڈر گئے کہ اس کی آنکھ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور اس کے منہ کے اندر سے مٹی نکل رہی تھی جب گسل دینے لیے تو بار بار غسل دے رہے تھے کہ اس کی مٹی ختم ہی نہیں ہو رہی منہ سے کیونکہ اتنی مٹی نکل رہی تھی منہ سے اس لیے زبان بھی ہے نا سنبھال کے بات کرے کوئی بھی ہو سسرال والا ہو میکے والا ہو اپنا ہو پرایا ہو اس لیے کسی کے پاس بھی بات کرتے وقت ذرا سوچا کرے کہ میرا خاتمہ کس پہ ہونے والا ہے پھر اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تاکہ جو بھی میت پہ آئے تو وہ ڈرے نہیں تو پٹی باندھے اور پھر بعد میں وہ بار بار غسل دینے کے بعد بھی مٹی آ رہی مٹی آ رہی پتہ نہیں منہ سے مٹی کہاں سے آ رہی حالانکہ کسی نے مٹی کھلائی بھی نہیں تھی پھر اس کے بعد اس کو پھر دفنایا گیا لیکن بہت سچویشن ایسی خراب تھی اور یہ میں بات کر رہی ہوں ایک عالمہ عورت کی اس لیے جب سیکھے تو عمل بھی کرے مجھے خود بولتے وقت ڈر لگ رہا ہے کہ میرا کیا ہونے والا ہے میں اپنی خبر نہیں رکھتی ہوں اللہ کرے مجھے بھی اللہ اس حال میں اٹھائے کہ وہ مجھ سے راضی ہوں اور جتنا میں پڑھا رہی ہوں مجھے بھی توفیق دے کہ میں ہر ایک چیز پہ عمل کر سکوں آمین یا رب العالمین ہمارا خاتمہ یا سبھی کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کا لب دور کرے ان کو ختم کرے ان تمام پریشانیوں کا بہرحال یہ یہ نہیں تھا کہ مجھے کسی کی بات غلط بات بتانی تھی آپ کو بس ایک عبرت ناک واقعہ میرے لیے تھا یہ اور میں اس سے بہت سبق لیتی ہوں آج بھی میں سوچتی ہوں میں آج پڑھا تو رہی ہوں لیکن کہاں میری تو کمی تو نہیں ہے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا میری کچھ رشتے دار مجھے کہتے ہیں تمہارے پیچھے ہم آئیں گے تم آگے چلو ہم پیچھے آ رہے ہیں ہم بھلے ہی کچھ نہ کریں لیکن تم لے جاؤ گے ہمیں میں ان کو کہتی ہوں میرا خود کا ٹھکانہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میرا کیا آگے ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ ایسے ایسے ابھی یہ عالمہ تھی کچھ اور عالموں کے ایسے کس سے ملے تو بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور جتنا سیکھ رہے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق ادا کرے ہم اچھا یہ یہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور میں نے یہ کسی کو یہ ایڈوائس بھی دی تھی جن کو تکلیف ہو رہی تھی مغرب سے پہلے بچوں کو اور جانوروں کو گھر میں رکھیں اس وقت بچوں کو باہر کھیلنے نہیں بھیجے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت جن جنات جو ہوتے ہیں ان کے بچے گھومتے رہتے کھیلتے رہتے جیسے ہمارے بچے کی گھومتے کھیلتے رہتے نا ویسے اگر ان کو ٹکر لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں میری ایک اسٹوڈنٹ تھی کینیڈا کی میں یہ حدیث اس کو سنا رہی تھی مغرب کے پہلے بچوں کو اندر لیا کریں جانوروں کو حالانکہ وہ تھرڈ یا فورتھ میں ہوں گی تو مجھے کہتی ہے ٹیچر پتا ہے ایک بار میں ایسے ہی سائیکلنگ کرنے کے لیے گئی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلی سائیکلنگ کر رہی تھی اور وہ مغرب کے تھوڑا ٹائم پہلے ہی تھا اور پتہ نہیں ایسا لگا کسی نے مجھے دھکا دیا اور میں گر گئی میرے پیر وغیرہ فریکچر ہو گئے بہت تکلیف ہوئی تھی پھر وہ بعد میں اچھی بھی ہو گئی لیکن یاد رکھے مغرب سے پہلے بچوں کو باہر نہیں بھیجنا ہے ہم کیا کرتے ہیں برابر مغرب سے پہلے تھوڑا ٹائم رہتا ہے نا تو اس وقت بھیج دیتے ہیں منع کیا گیا ہے اسی لیے بچے روتے دھوتے ہیں ضد کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا پیٹ درد ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ان کو مغرب کے ٹائم بھیجا ہوا رہتا ہے آزادی دی رہتی ہے کہ جاؤ شیطان کو ٹھوکر مار کے آؤ ہاں؟ وہ ڈینجر وقت ہوتا ہے اسی وقت بازار میں بھی نکل جاتے ہیں بچوں کو لے کے ڈینجر وقت ہے مغرب سے پہلے بچوں کو اندر لائیں جانوروں کو بھی اندر لائیں تو جانور ہے تو